میں پانچ منٹھے وقت بارکنا رہا نہیں یعنی موسم کبھی ہے بات شروع کریں تو لمبی بات ہے اس لیے آج رات رات گفتگو کر لیں بات چیت کر لیں کسی کچھ نہیں ہوتا کر لیتے تاکہ آپ کا آنا بےکار نہ جائے مگر موضوع اب اتنا ہے کہ ایک دن تھوڑے وقت میں پورا Thank you.

Yes مثلا اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ خاتون کی عزت وہ چار مہینے دس دن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ عزت اس وقت تک ہے جب تک کہ بچے کا جنم نہ ہو اب جدید تحقیقات جب نیت تو یہ مسئلہ آپ کے یہاں اسلامی نظریاتی کونسل میں آیا اور مشرف صاحب نے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے پسندیدہ افراد پر مشتمل بنائی تھی انہوں نے کہا کہ عزت شریعت نے رکھی تھی میں پھر انہوں نے کہا اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ وہ عدت جب گزار لے گی تو یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ کسی بچے کا وجود اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے تو اب دل نے ترقی کر لی اب بیبی ڈاکٹر اسی وقت بتا سکتی ہے وہ مشینوں کے ذریعے چیک کرتے اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیں کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس لیے عزت کو تبدیل کر دینا چاہیے یہ اس محمد خان صاحب شیرانی جو ان کے کونسل کے ممبر ہیں لائے اور یہ بات انہوں نے کہی کہ آپ لوگ بتائیں عزت تبدیل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی کیا ان کی اپنی رائے جو تھی میں نے ان سے درخواست کی کیا بتائیں تو انہوں نے بالکل صحیح بات کروائی انہوں نے کہا کہ منسوس چیزیں کیسے تبدیل ہوں فکرت تبدیل ہو جانے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت کے شوق سے انتقال ہوا صبح اور یہی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ بالکل صاف ہے تو شام کو اس کا نکاح ہو جائے گا یہ کیسے ممکن ایک مہینے بعد نکاح ہو جائے گا عورت میں کچھ شور کو زہر دیں گے شور سے جان چھڑا لی تو کیا ایک آدھ ہفتے کے بعد نکاح کر لے تو یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم عزت کو ختم اگر کرنا چاہیں تو اس کی بنیاد وہ حکمت بتا رہے ہیں جو حکمت ہم لوگوں نے سوچی اور اللہ کے ہاں جتنے بھی بڑے سے بڑے دماغ کا بھی آدمی ہونا اور جو بھی حکمت کو لکھتے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے وہ حکم کی حکمت کی وجہ سے دیا اور اللہ کے نام ہاں سے دس باتیں اور بھی ہو سکتی تو اس لیے جو چیز ہوتی ہے منسوس نفس سے ثابت نفس قطعی یعنی کتاب و سنت سے صرف تبدیل کر دی سکتی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہا کے اشتہار پر مشتمل ہوتی ہیں ابھی اشتہار میں تفصیل ہے کبھی کوئی اشتہار صاحب مدد کرتا ہے جیسے امام مالک امام شافی احمد ابونی فارمی ان حضرات کا اشتہار بہت بڑی چیز وجہ اس کی یہ ہے کہ اب ہم کہتے ہیں حدیث بھی آیا ہے اب ہم کہتے ہیں فلاں روایت بھی آیا ہے تو جو احادیث جس کو اب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے اس وقت مسئلہ جمع بولی پر احمد اللہ کا کہ یہ حدیث نے آیا جمع بولی پر احمد اللہ علیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو تین بات تھے ان کے لیے تو ضعیف نہیں تھی یہ تو بات بھی کسی کتاب والے نے لکھی مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے امام نسائی نے لکھی تو نسائی میں اور رسول اللہ اللہ علیہ نو واسطے تو نو واسطوں میں دو واسطے جو امام ہاں نسائی کے استاد ہیں ان کے استاد ہیں چلے یہ خراب ہو گئے ضعیف ہو گئے اس سے پہلے تو لوگ تھی اس زمانے میں جس محدث نے اس حدیث کا خطرہ دیا تھا اس کا کیا کریں تو اس طرح قائد کہ مذہب یعنی جب وہ اجتہاد کرتا ہے تو اس کا اجتہاد بہت وزن ہے پھر تیسرے درجے میں کے بعد چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو اس وقت کے مختلف اجون پر مشتمل ہوتی ہیں اس کا تعلق کتاب و سنت در حقیقت نہیں ہوتا اس کا تعلق ہوتا ہے چیز سے اس کا تعلق ہوتا ہے جغرافیے سے اس کا تعلق بن جاتا ہے تاریخ سے سی چیزیں تو اب جب یہ تحقیقات بدل کی مثلا آپ نے جو کان کا ذکر کیا ہے کہ کان میں دبا ڈالنے سے روزہ پہنچ جاتا ہے اب دیکھنا یہ کہ دلیل کیا ہے اگر دلیل یہ دیں کہ کان میں ڈالنے سے روزہ جو ٹوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بات ختم ہو حکم دے دیا دوسری طرف جو کہا ہیں اب بھی مفتی حضرات جو کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہی نہیں بلکہ اس خطرے کی بنیاد ٹھیک تھا اور اس زمانے میں حکیم یہ کہتے تھے کہ اگر کام میں میں کوئی دوائی ڈالے گا تو وہ الگ چلی جائے گی اب جدید میڈیکل نے ثابت کر دیا کہ کوئی راستہ اس کا ہے ہی نہیں تو اب خطرے کی بنیاد پر رکھے اگر خطرے کی اصل وہ حدیث نہیں ہے تو پھر اس خطرے کو بدل دینا چاہیے اسی طرح اب اور بہت سی چیزیں میڈیکل میں مل جائیں گی اس کی بنیاد کیا رکھی ہے مثلاً شراب حنیفہ رحمۃ اللہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ شراب حرام ہے امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ اصل میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ جو چیز ہم نے حرام کیا وہ خمر ہے اور شراب کے بیچ کیوں نام ہے ابھی اللہ نے ان سارے ناموں میں سے چن کر یہی خمر چنگا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ خمر بنتی کس کس چیز سے پتا چلا ان چار چیزوں سے خمر بنتی انگور کی شراب سے اس کا اطلاع ہوتا تھا اور منقع کی شراب اس کا اطلاق ہوتا تو یہ جو چار قسم کی شرابیں تھیں امام صاحب رحمت اللہ کا بنیادی طور پر یہ رہا اس کا حکم اور اس کے علاوہ جن چیزوں سے شراب بنے گی اس کا حکم دونوں کا مختلف ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہوتا کہ یہ شراب حرام ہے ہر نشہ آور چیز حرام ہے تو پھر فرق ہو جاتا پھر ہم یہ نہ کہتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشے والی چیز حرام ہے تو نشے والی جو چیز حرام ہے اس اس کا کا مطلب ہے کھانا پینا حرام اب یہ جو چار شرابیں رہ گئی ان کے علاوہ کس چیز سے شراب بنائی جائے تو کیا اس کا پینا جائے گا حرام ہے لیکن ان چار شرابوں کے علاوہ جو شراب ہے کسی بھی چیز سے بنائی گئی جیسے اسپرٹ بناتے ہیں مصنوعی طریقے سے اب اس کا وہ کہتے ہیں کہ اگر خارجی استعمال ہو تو یہ دلچسپ مثلاً ڈاکٹر یہ جی کہہ دیتا ہے کہ اسپرٹ سے اس رقم کو دھو دیا جائے تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا کسی اور قسم کی شراب سے کہتا ہے اسے دھو دیں تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا اب ہم ہوا کہتے ہیں یہ ٹھیک کیونکہ تحقیق انہوں نے کی تو انہوں نے کہا عمل کا اختلاف جس چیز پہ ہو رہا تھا اسے حرام کہیں گے جینے کے لیے تو ساری حرام ہے لیکن اس کا استعمال کسی بھی درجے میں جائز نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو ہے اس کا استعمال کسی درجے میں دوائی کے طور پہ جائز ہو سکتا ہے اسی لیے یہ اتنا بھی ہے نا ہومیوپیتھک کا علاج اسے درست قرار دیا گیا اور اسی لیے مفتی قبائل اللہ تعالی اللہ کے سامنے جب یہ بات آئی تھی کہ انگریزوں انگریزوں کے ہاتھ سے دوائیاں جب آنے لگی بل شریف میں نئی نئی میڈیکل کے نام سے پوچھا گیا کہ حضرت اس میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی پرسنٹیج ہلکوں کی ہوتی نے کہا تعالیٰ کی توحید میں کوئی تعمیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود تو اپنی ذات و صفات میں ایک ہے لیکن کوئی آدمی قرب کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جسے خدائی اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ چاہے تو اللہ کو اس کے اختیارات سے معقول کر دے اگرچہ میں مانتا ہوں کہ اللہ یہ ہے لیکن کسی آدمی کو یہ اختیار حاصل ہو سکتا ہے معذمہ تو یہ ضروریات دین میں قابل رہنا چاہیے جہاں تک فاتح والی تعالیٰ کا تعلق ہے فاتح والی تعالیٰ جی تعمیر رہی یکسر اس بات کا انکار کرنا کہ اللہ اس بات میں تعمیر کرنا بگڑ ہے تو تعمیر کرنا مسلم قرآن کریم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی تو اب کشف صاف یعنی پنڈلی کا کھولنا اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے جن لوگوں کا بہت محتاط مسلک تھا انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ نے کہہ دیا بس ایسے یہ ایکسپریس دوسری طرف پہلے تعبیر تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خود اس کی تعبیر کی اور انہوں نے کہا کہ رشوت دفعہ جب جنگ زور شدید تو جب جنگ زیادہ ہو جائے تو اس وقت کہتے ہیں کہ کشکت کا انصاف کرے گا جنگ نے اپنی کھول دی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو شلوار کو کرتے ہیں یہ انسانی فطرت ہے سمجھانے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تعویذ یہ, یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ اگر انبیاء علیہ السلام پیغام اس زبان میں نہ دیتے جو مخاطب کی زبان ہے تو لوگوں کو سمجھانا شفا ہوتا اسی لیے آپ دیکھیں فرعون نے سوال کیا علیہ السلام کے مطلب کو کمایا مسئلہ تم دونوں کا پروردگار کون موسا اور ہارون علیہ السلام اور انہوں نے اللہ کی اس نے ذات کا پوچھا کہ اللہ کون ہے ان کا ربنا ربنا الذي اعطى كل شيء حقه ثم هدى کہا گیا ہے کہ ہمارا رب ہے نے پیدا کیا لوگوں کو ہدایت دی بارش نازل کی پانی برسایا پھل پیدا ہوئے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا ساری اللہ کی صفات بیان کی ہے ذات میں اللہ کی ایک حرف دوسرا اسلام نے نکالا فرعون منصب تو نہیں پڑا ہوا تھا نہیں تو وہی بات کر لیتا کہ حضرت میں تو ذات کا پوچھتا ہوں آپ سے بات کی بات کرتے لیکن انہوں نے ایک ہر اللہ کی ذات کے متعلق کیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مروض ہوئے تھے انبیاء علیہ السلام جہاں آتے ہیں متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس میں ایک گنا یہ تشکیل مشاورت ہوتی ہے سننے والے لوگوں کے دماغ ذہن اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اگر وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ کی حقیقت کہ نہ وہ جسم ہے نہ وہ جوہر ہے نہ وہ حرف ہے نہ اللہ کی کوئی رنگت ہے نہ اس کے لیے آواز ہے نہ اس کے لیے حروف ہیں تو وہ جو آدمی ہو چکے تھے بتوں کو دیکھنے کے اور اس کی بتوں کی عبادت کے وہ کہتے ہیں عجیب کو غریب چیز کی دعوت دیتے ہو اس کی انبیاء علیہ السلام بڑی حکمت کے ساتھ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ الفاظ زبان کی کمی ہے اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بیان کرنے کے لیے وہ الفاظ زبان استعمال کرے جو اللہ کے اپنی نشان ہے تو, تو مخلوق کے لیے سمجھ ہی نہ آئے تو پھر نتیجہ یہ نکلے کہ لوگ ایمان نہ لانے میں معذور ٹھہرائے جائیں اور لوگوں کو پکڑنا اللہ تعالیٰ وہی الفاظ نازل فرماتا ہے جو کسی مخلوق کو سمجھ میں آئے اب ان الفاظ کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں اللہ کی صفات میں سے ذاتی صفات آپ جانتے ہیں علم حیات ارادہ قدرت تمام وسر کلام تقریر یہ آٹھ صفات ہیں تقویر کو اشاعرہ نہیں مانتے مادری کی وزارت مانتے اور مادری بھی کہتے ہیں ذاتی صفات لیکن آج پر ایمان لانا ضروری ہے تعبیر ان صفات کی دوسری صفات ہے اللہ تعالیٰ کی وہ جو ذات سے تعلق رکھتے دوسری قسم وہ آگے وہ تمام صفات جن میں اللہ تعالیٰ نے خود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کی ہے اللہ کے لیے ان آزاد کا جو آزاد بظاہر انسانوں میں پائے جاتے ہیں مثلا

جن کو اصل مطلب جو مادریدیا کا بھی تھا اور سب کا اصل مطلب یہ تھا کہ کہتے تھے بس کی پرویاں نہ ہوتا نے جیسے بیان کر دیا ہم ویسے ہی مانتے کئی صدیوں تک حقیقت میں یہی مطلب رہا بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اپنے عرش پر غالب ہوا اب اللہ کا عرش پر غالب ہونا یہ لیے موبائل جی اللہ تعالیٰ کو اللہ تاہم میں ایسا پتھر بنا خود نہ اٹھا سکے about

Thank you.

happening. Uh,

como Herr Erster, bitte